اسباب ہزاروں فیل ہو جائیں ہزاروں دنیا کا بندہ جس کے دل میں دنیا کی اونٹ اونچ کر بھر دی گئی ہے وہ اسباب کے فیل ہونے سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا صرف وہی واقعات دیکھتا ہے جہاں اسباب کامیاب ہو گئے صرف ان کو دیکھتا ہے اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا کہ شیطان اوپر جاتا ہے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں امور تقریلیہ کے بارے میں فلاں کو ایسے ہوگا فلاں کو ایسے ہوگا آپس میں ان کو باتیں کرتے ہیں شیطان اور اس کے بچے اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کے قریب جا کر سنتے ہیں فرشتے اوپر سے ان کو آگ مارتے ہیں تو وہ وہاں جل جاتا ہے اور کہیں جلنے مرنے سے پہلے تھوڑی سی بات وہ نچلے کو جلدی سے پہنچا دیتا جلدی سے کبھی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کامیاب فرماتے ہیں بندوں کے انتخاب کے لیے وہ آ کر لنگوٹے بازوں کو بتا دیتا ہے لنگوٹے باغ جانتے ہیں نا یہ جو بنے کرتے اسی جیسے غائب کی خبریں بتانے والے لنگوٹے باغ وہ ان کو بتا دیتا ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ غیر کی خبروں میں سے سو خبریں ہو جائیں غلط ایک کہیں ہو جائے سچی وہ جو شیطان نے بتا دی تھی وہ سچی ہو گئی سینکڑوں ہزاروں میں سے جو خبریں غلط ہوئی لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے دیکھو کتنی خبریں اس کے غلط ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی بات سچی ہو گئی تو سب اس کو پکڑیں دیکھیے وہ خراب ہوگا اب میں آج کچھ مثالیں بتانا چاہتا ہوں مثالیں بتانے سے مقصد ہے ایک ہدایت کی بات ایک بات مقصد ہے سب مثالیں جتنی بتاؤں گا ان سے آخر میں بتاؤں گا وہ دعا کر لیجیے کہ اللہ کرے کہ ہدایت ہو جائے اب اس قسم کی مثالیں سنیے کسی نے ٹیلی فون پر کہا کہ ایک عورت ہے اس پر کوئی بزرگ بزرگ آتا عورت پر آتا بڑا بدناس تھا وہ بزرگ جو پر آتا بزرگ ہے جن عورت پر آتا بزرگوں کو کام یہی رہ گئے عورتوں پر آئی کہنے لگی وہ بیٹھ کی خبریں بتاتا ہے اس پر جب جن چڑھتا ہے تو پھر وہ تقاضی کرتی ہے ناچتی ہے کودتی ہے ترنے سے اشعار پڑتی ہے وہ بیگ کی خبر بتاتی ہے میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ آپ لوگ کریں کہاں کیسے بیگ کی خبریں بتا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اب جب اس پر ایسا آئے گا بزرگ صاحب تو ہم آپ سے بات کرا دیں میں نے کہا ہاں میں تو پہلے سے تیار ہوں ایسے بزرگوں کا دماغ صحیح کر لیں گے جی ضرور بات کرا پھر کسی وقت کسی نے ٹیلی فون کیا انہیں گھر والوں نے کہ اب وہ آئی ہوئی ہے ناچ کود رہی ہے پا رہی ہے پارہی ہے بڑا تھا جب ٹیلیفون پر آئی تو رہی تھی تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ناچ بھی رہی ہے رہی ہے ناچ رہی ہے وزنیں پڑ رہی ہے جیسے بڑی مستی میں میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ سیدھی ہو جاؤ پہلے سے بات کرو یہ اپنے بات میں کرتے رہنے جو کچھ کر رہی ہے میں نے کہا آپ غیر کی خبریں بتاتے ہیں کہتے ہیں ہاں کونا نے پوچھا میرے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے تو کہتی کیمی کیمی ایسے وہ ویسے بھی جوش میں تھی نا ایک بار کرانا لاگا اور اپنے وہ بڑی مستی میں جلدی سے چل مردود کہنے جیسے بیکار گھڑی تو میرے کبھی کسی بچے نے بھی نہیں پہنی اور تو مجھے بتا رہی ہے کہ میری پڑھائی میں کیا ہے یہ چین بنتی ہوئی ابھی جھوٹ بنتی چلو نے تو کہا دوسرا جو تمہارے ساتھ ہے اس کو دو پہلی نے جب ٹیگ میرے سارا بتایا کہ یہ مرجیت کہہ رہی ہے میرے ہاتھ میں کی نہیں ہے میں اس پر کے اوزر کا دعویٰ کر دوں تو کی میری میرے ہاتھ میں سماپت کہا کہ تم تو اس کا ذرا سا امتحان کر لو تم وہ کر کے کچھ کام کرے اس پوچھو تم کیا کر رہے آپ وہ بتا ہی نہیں سکے گی لاکھوں باتوں میں سے کوئی ایک اتفاق ہو جاتی ہوگی تو لوگوں نے بنا رہا تھا کہ بزرگ آ رہے ہیں بزرگ بھی آتمبر نہیں ہوتے صحیح ہے کہ بزرگ عورت پر آ رہے ہیں اور اس کو بھی آتمبر بنا رہا تھا عوام تو عوام رہے آج کل علماء اور مشاہد کے قصے بھی سن لیجیے ایک مشہور پیر صاحب مشہور عالم مشہور مفتی تین صفات کے نام مشہور شیخ کے چلیے چاروں میں شیخ الحدیث حدیث پڑھانے والے بہت اونچے ادارے چار سے سات کے ناد ان کے بیٹے نے ابا کو الو بنا دیا بیٹے نے بیٹا کہنے لگا کہ مجھ پر جن ایک آتا ہے وہ صحابی ہے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ صحابی صحابی جن مجھ پر آتا پھر وہ صحابی جن کا کام کیا تھا کہ وہ مجمع لگا کر الوؤں کے مجمع میں کہیں پہنچ جاتے ابا بیٹا دونوں الوؤں کے مجمع میں پہنچ جاتے تو اب وہ کون مریض ہے تم میں سے کوئی مریض ہو کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ہم بتاتے وہ کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کی فلاں بیمار ہے بیویاں ہی زیادہ بیمار ہوتی ہیں بیمار کم ہوتی ہے یہ بھی یاد ہے کی بیویاں جو بہت بیمار ہوتی ہیں نا وہ بیمار زیادہ نہیں ہوتی ہیں متار ہوتی ہیں تو کوئی بتا رہا ہے بیوی بھی ہے کوئی فلاں کی بیوی فلاں کی بیوی تو اب یہ حضرت مولانا عبد القیم قیوم صاحب رضی اللہ تعالی ہیں صحابی وہ پھر جاتے ہیں اس کے گھر میں وہ خود جا رہے تھے اپنے کسی ایک کا نام کسی شاگرد کا نام بھی کچھ رکھا ہوا تھا اس کو بھیجتے تھے جاؤ وہاں دیکھ کر آؤ اس کی بیوی کو وہ پھر دیکھ کر آتا آ کر بتاتا کہ یہ یہ بیماری ہے اس کو ابا سے کہتا کہ اس کے لیے فلاں تعویذ لکھیں ابا وہ نوکر اردو بنا رہتا تھا پھر لکھتا خود بھی نہیں تھا ابا سے کہتا ابا ساتھ ساتھ اس کے پیشکار بنا ہوا تھا فلاں تعویز لکھو ابا میں وہ لکھتا ہے پھر ابا پوچھتا حضرت صحابی تھے نا بیٹا صحابی بتا ہوا تھا حضرت اس کا ہدیہ کیا ہے اس تعویذ کا بتا دے پچاس روپے چلیے ایک ایک اردو سے پچاس پچاس روپے وصول کر کر کے معلوم نہیں ایک مجلس میں سینکڑوں روپئے دیکھتے موٹا مرغا تو اس کو تین چار سو بھی بتا دیتا ہے کریو چار سو چار سو ایک پیر اور عالم نے مجھے پیغام بھیجا کہ ایک جن صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ان کی زیارت کے لیے بہت آتے ہیں صحابی کی جو زیارت کرتا ہے وہ تابعی ہی بن جاتا ہے لوگ بہت آتے ہیں ان کا بہت فرض ہے آپ بھی تشریف لیں کسی وقت میں زیارت کر لیں میں نے سوچا کہ صحابی کا تو دماغ ساری کرنا چاہیے ویسے تو میں کہیں نہیں جاتا مگر یہ کہ صحابی کا دماغ تو درست کرنا ضروری ہے یہ پچاس پچاس روپے پانچ پانچ سو روپے لوگوں سے لوٹ لوٹ کر جو کر رہے ہیں لوگوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے وہ لوگوں کو ظلم سے بچانا ضروری ہے میں چلا گیا صحابی کے ابا میں چار صفات جو میں نے پہلے بتا دی نہیں تو اس سے ذرا زیادہ ہیں ہے پھر آخر میں مقصد کرنا مقصد ہے صحابی کے ابا میں چار صفات اور جس کے گھر پر وہ آئے ہوئے تھے اس میں دو بہت مشہور پیر بہت بڑے آج وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی پیسے شاید لیتے ہوں گے پھر بھی کچھ رسا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کمیشن رکھا ہوا ہوگا بات ہوگی میں پہنچا حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ساتھ ہوئے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت مولانا عبد القیوم رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی ہیں یہ ان کے امریکہ میں بہت اس کے جوانے بڑے بڑے مدرسے بان دینی مدارس حدیث پڑھانے کے فقہ پڑھانے کے تفسیریں پڑھانے کے کئی مدرسے ہیں امریکہ میں وہاں چلا رہے ہیں آنا جانا تو جنات کے لیے بہت ایک منٹ میں پہنچ گئے سب کی نگرانی بھی کریں تو میں نے حضرت صحاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بتاؤ صاحب بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے اللہ جواب تو وہ دے سکتا تھا یہ کہ بخاری امام بخاری تو ہم سے بہت بعد میں بول رہے ہیں میں تو صحابی پہلے کا امام بخاری تو تیسری صدی میں گزرے ہیں مجھے کیا معلوم نے لکھا نہیں لکھا کیا لکھا میں تو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کرنے والا ہوں اگر جواب دیتا ایک بات یہ کہ اتنے مدرسے جو چلا رہا ہے تو اس میں یہی کتابیں ساری بخاری دوسری حدیث کی کتابیں یہی پڑھاتی پڑھائی جاتی ہوں گی دوسری ہے کہ یہاں پہ اتنے دوسرے محلے میں جا کر اس کی بیوی کو کی بیوی کو فلاں کی بیوی کو کوئی حدیث بخاری تو یہیں یہ قریبی موجود ہے یہاں جا کر جلدی سے دیکھ کر کیا آ جا پہلی حدیث کیا مگر اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا فضل و کرم ہے میرے اللہ کا فضل و کرم ہے جہاں پہنچتا ہوں تو ان کو جواب کچھ نہیں آتا غلط غلطی کو جواب دے رہے وہ آتا ہی نہیں ہے وہ ان کا دل و دماغ جواب دے جاتا ہے ایسے ضرور اب وہ خاموش میں نے سمجھا کہ یہ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے پھر میں نے کہا کہ سب کے جتنے پیسے ایسے نہیں ہیں سب کے واپس کراؤ حرام ہے یہ سب کو مسئلہ حرام ہے بالکل دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسے دے رہے اور ان کی تہمین بھی ہے لوگوں نے یہ بدگمانی بھی ہے اور ان سے واپس کراؤ دوسرے پیر صاحب میں کہنے لگے ایسے تو بہت بدنامی اب جو آ گئے آ گئے جو مرغی آ گئی آ گئی واپس کرانے میں لوگوں کو بتانے میں اور علم کی اور علماء کی بہت بدنامی ہوگی اب جو آ گئے وہ رہنے دیں میں نے تو مسئلہ بتا دیا سب کو واپس کرنا ضروری ہے اب جو کچھ بھی کرو بہار مسئلہ تو یہی ہے سب کو اپنے واپس کرو پھر نہیں سمجھے دو تین روز کے بعد پھر پتا چلا کہ پھر ایسے آئے ہوئے ہیں جلسہ لگائے گئے تھے تو میں نے پیغام بھیجا کہ ان کو ان کو بھی ان کے ابا کو بھی اور وہ جو تیسرے ہیں ساتھ تیر ان کو تینوں کو اوپر ڈال میرے کمرے اوپر بتا دیا جس سوفے پر بیٹھے تھے اس سے ایسے ہی تقریباً چھ سات فٹ کے فاصلہ پر نقشہ اوقات نواز لٹکایا ہوا تھا نقشہ اوقات نواز میں نے حضرت صحابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نقشے میں دیکھ کر یہ بتائیں کہ فلاں تاریخ میں فلاں نماز کا وقت کئے بجے تھا اس تاریخ کا اس لیے نہیں پوچھا کہ ممکن ہے پہلے سے اس نے کہیں دیکھا ہوا ہو آگے پیچھے کی کوئی تاریخ وہ بولتا ہی نہیں ارے تیرے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ ایک لمحے میں جا کر دوسرے دوسرے شہروں میں وہاں کسی کی بیوی کو دیکھ کر آتا ہے کسی کی ماں کو دیکھ کر آتا ہے اور آ کر بتا دیتا ہے تو یہ سات فٹ کے فاصلے پر تو یہاں نظر نہیں آتا جلدی سے بتا دے یہاں سے کا حوصلہ ہے کام دیا کام کرنا اس کا ابا وہ پھر کہیں کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے صحابی کی تعمیر کر دی اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں آ گیا صحابی روپ سے چلے جائیں ناراض ہو گئے صحابی رضی اللہ حضرت نارن عبد الفیوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی پاکستان سے ہی فرار ہو دوبارہ آئی ایک جگہ ایک لڑکی پر جنگ چڑھ گیا مفتی بھی ہیں یا بعد میں مفتی بن گیا سنا ابھی چندر جو سنا کے ان کو مفتی صاحب کہہ رہا تھا بن گئے ہوں گے پیر بھی مشہور پیر اور ایک بہت بڑے جامعہ کے محتمین بھی کتنی صفات ہے جن کی ساحلی ان کا علاج کرنے کے لیے جن کو بھگانے کے لیے جو آئے ان میں وہ پہلی چار صفات جو بتائے تھے شاپ الحدیز بھی پیر بھی بڑے مشہور عالمی بھی مشہور مفتی بھی ان کا علاج کرنے آئے بخاری پڑھاتے ہوئے وہ چھوڑ کر جن بھگانے کے لیے آ رہے ہیں پوری رات پڑھتے رہے تو دوسری بینڈ کو بھی پکڑ دیا دوسری رات اور پڑھتے رہے تو ایک بھائی کو پکڑ دیا پھر دوسرے کو تیسرے کو اب صحیح آدمی تین بھائی دو بہنیں تھیں یا تین بہنیں دو بھائی مجموعہ پانچ پانچوں پر گنا سباب ہوگا پانچوں پر بڑا مزہ چل رہے ہیں کود رہے ہیں یہ انہوں نے تعویذ لگا لگا کر سارے دروازے بھی روشن دان بھی کھڑکیاں بھی یہ دروازے پر بھی لگا لگا کر تاکہ روشن دان سے نہ آ جائے اس جن نہ آ جائے اس میں بھی فرش میں بھی کھود کھود کر فرش میں بھی دبا ہے وہ جن نے یہ کہا کہ ایک عورت بھیجتی ہے ہمیں ایک عورت بھیجتی ہے ایک عامر کے ذریعہ اس عورت کا نام بھی بتا رہا فلاں عورت ہے فلاں عامر کے پاس جاتی ہے وہ بھیجتا وہ کہتا ہے اس کو بالکل جان سے مارتا اس لڑکی کو جان سے مار ڈالو ختم کر دو ویسے تو میں کہیں جاتا نہیں خاص طور پر ایسی خرافات دن جن میں نکالنے والنے کے لیے مگر وہ جن کی بہو تھی ان کا اوپر سے ہمارے حضرت پرائم اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق تھا تو انہوں نے بہت پریشان ہو کر مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کہیں نہیں جاتے مگر کیا کریں میری خاطر آپ کر لیں چلو گا دیکھتے ہیں چلے گئے کمرے میں قدم رکھا تو وہ پانچوں کے پانچوں سیدھے پر بیٹھ گئے جو بے ہوش تھے چلا رہے تھے وہ ہمارے جانے سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ رات دن اذانے دیتے رہتے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے پورے محلے کو پریشان کر رہا اذان اذانوں پر اذانے اذانوں پر اذانے میں پہنچا پانچوں پانچوں بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں تین لڑکے دو لڑکی ٹھیک ہے میں پوچھا کیا لگا گیا وہ ابھی ابھی ابھی ٹھیک ہو گئے جس لڑکے پر ایک دن آتا تھا وہ کہتا تھا کہ فلاں عورت بھیجتی ہے اس کو لاؤ ہم اقرار کروائیں گے کہ یہ بھیجواتی ہے اس کو ہم ساتھ لے گئے تھے یہاں سے چلو تو پر مقدمہ ہے دیکھتے ہیں جن کو ان سے اقرار کروائے گئے اب اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ تمہاری جو مدعا رہا ہے جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کو لاؤ اقرار کروائیں گے نہیں اقرار کرے گی تو اس کو گردن سے پکڑیں گے تو ہم لے آئے ہیں وہ کہتے ہے نہیں وہ لڑکا کہتا ہے نہیں جیسے اگر مفتی صاحب کے آنے کی خبر چلی تو وہ جتنے ہمارے سب بھاگ ارے ہم دو عورتوں پر دعویٰ ایک تو ساس پر لڑکی کی ساس پر دعویٰ تھا کہ یہ بھجواتی ہے خدا عورت کے ذریعہ خدا حامل کے تو ساس صاحب کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور جس عورت کی مار تھا اس کو بھی لے گئے تھے ارے اب ہم اتنی دور سے آئے محنت کر کے ان کو ان کو پکڑ کر کے ہمارے سامنے تب وہ اب بھاگ گئے نہیں آئیں گے بلاؤ ان کو اوپر کے منزل میں تھے جو کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اب آگے دیتا ہے آ جاؤ آ جاؤ اب یہ مقدمہ آ گیا تھوڑی دیر ایسے اب آگے گا پھر کہتا ہے کہ وہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے ان کے فرش میں سے تعویز نکلوائے کھڑکیوں سے راشن دانوں سے سب اتروائے خرچہ لے آئے وہ بالکل ٹھیک یہ کیوں بتا رہا ہوں ایک ہدایت کی بات ہدایت کی بات آخر میں بتاؤں گا اس کا انتظار کریں ایک بار چھٹا جا رہے تھے ایک کار تانے دار کی گاڑی تھی وہ گاڑی خود چلا رہے تھے نہیں جا تو رہے تھے حیدرآباد تو میں جو سپر ہائی وے نہیں بنا تھا تو ادھر سے چھٹا راستے چھٹا پہنچنے سے پہلے صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں میں ایک عامل ہے عامل لنگوٹے باغ جہاں میں لنگوٹے باغ ہوں حامل ہوتا یہاں ایک حامل ہے کہ نات اس کے تابے ہیں وہ عجیب عجیب کرتب دکھاتا ہے بہت عجیب بیٹھے بیٹھے وہ جنات کو حکم دے لیتے فلاں چیز لاؤ فوراً سب کے سامنے جنات حاضر کر دے مٹھائی لاؤ وہ چیز لاؤ وہ چیز لاؤ فوراً پہنچاتی ہے پھر وہ کہتا ہے برتن اٹھا کر لے جاؤ یا یہ چیز لے جاؤ وہ فارم گھائل ہو جاتی ہے ایسے ایسی آلسی چیزیں دکھاتا ہے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دیکھیں گے اس کے یہ گھر پتہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے ملنے کی مجھے فرصت نہیں ہے میں نہیں دیکھوں گا اپنی طرف سے ہوشیاری کی کھٹا میں پہنچ کر اس کے مکان کے سامنے گاڑی روکی اور کہنے لگی اب تو پہنچ گئے تو میں نے کہا چلیے پہنچ گئے تو ہم دیکھ لیتے ہیں بلایا دکھاؤ حالانکہ وہ تو مجھ سے مجھے جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا تو اس نے یہ کہا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نار یہ کہہ گئے ہیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو اس نے بہت کہا پھر میں نے بھی کہا کہ بلا لو کیا ہے کہ میں ان کو ان کو کوئی تھوڑا ہی لگاؤں گا لو ذرا دیکھ لیں اس نے کہا وہ اتنی دور بھاگ گئے ہیں اتنی دور بھاگ گئے ہیں میں اگر ان کو پکاروں گا بلاؤں گا تو میری آواز بھی وہاں نہیں پہنچے گی جب تک آپ ہیں وہ نہیں آئیں گے کافی دیر اللہ ٹھہرے کہتے رہے مگر بن اور سنیے بہت مدت کا ذکر ہے جبکہ میری عمر تقریباً ایسے سمجھیں کہ پچیس سال کے لگ بھگ ہوگی میں شروع سے ہی ایسا ہوں جتنا بھی بات کے سب کے پتا لگا کر رہتا ہوں شروع ہی سے میرے نے مجھے اسی کام کے لیے تو پیدا فرمایا ہے لگا لیجیے ابھی تقریباً پچیس سال کی عمر تھی زیادہ سے زیادہ شاید اس سے بھی کم بیس پچیس کے درمیان تو یہی شہر یہاں کا حیدرآباد ہے اس میں جا رہا تھا تو ایک میدان میں میلہ لگا ہوا ہے حامل معمول کبھی بات سنی حامل معمول کی ایک کو لٹا لیتے ہیں اوپر کپڑا وغیرہ دے کر تو دوسرا پھر اس کی خبریں پوچھتا تو وہ میلہ لگا ہوا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا وہ پوچھ رہا ہے اس سے معمول کے اوپر کپڑا کالا کپڑا ڈالا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے جیسے مردہ اسے پوچھ رہا وہ جو بس آ رہی ہے اس کا نمبر کیا بتا رہا ہے اپنا پھر وہ تعویذ بھی بیچ رہا ہے یہ بھی کہ فلاں کو کیا بیماری فلاں کو کیا ہے تعویذ تعویذ کی اتنے طریقوں سے اس کی اتنے طریقہ سے جب اس نے تعویذ بیچنے شروع کیے تماشا دکھا کر وہ بھاگا مداری بھاگنے کو تھا پیسے ویسے لوگوں سے بطور کر اپنے کرتب دکھا کر میں نے سمجھا کہ اب تو اس کو پکڑنا چاہیے یہ لوگوں سے حرام رکھنا لے بھاگ رہا ہے لوگ بھی سارے بے وقوف ہیں پیچھے بے وقوف بہت لگ جاتے بھاگنے سے پہلے پکڑنا چاہیے میں نے اپنی گھڑی اب ایک گھنٹہ دو گھنٹے آگے یا پیچھے کر لی اس کو بنا آگے پیچھے کر لی اب گا ایسے بتاؤ کہ میری گھڑی پر کیا بات ہوا بھائی وقت اگر رہتا تو شاید وہ کچھ اندازے سے بتا ہی دیتا تو آگے پیچھے کر کے بتایا اسے کیا وقت ہے میری گھڑی پر تو وہ عامر جلدی سے بھاگا میرا بازو پکڑا دیکھنے میں نے کہا تجھے دیکھنے نہیں دوں گا ایسے بتائے وہ نہیں بتا سکا میں نے سب لوگوں سے کہہ دیا یہ بالکل مدر ہے فریب ہے کچھ نہیں ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہمارے پیسے بات ہے اس کو دیکھنے اس لیے نہیں دیا کہ ہاں بن معمول کا آپس میں طریقہ ہوتا ہے جو بات اس کی نظر میں آتی ہے کا طریقہ تمہارے جاڑی کاٹ دی اس کو بھی دیکھنے نہیں دیا آپ وہ اگر غائب ہے تو ایسے بتاؤ تم کیوں دیکھتے ہو گھڑی ایسے اسے کہو تمہاری گھڑی پر وقت کیا بتاؤ اور سنیے یہاں ایک جو گئے بنگلہ دیش کے آج وقت سے زیادہ فرق کرنا پڑے گا وہ یہ کہہ رہے تھے تعالیٰ انگوٹھی دیا کرتے تھے آپ سیب کے لیے وہ بندو اللہ میں پڑھتے تھے کہتے جن سوار ہو گیا جن یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جاؤ اور وہاں ہارمن بھی بنو اس کے ساتھ ساتھ نہیں آئیں گے ٹرپل آئیں گے یہ بھی کچھ کرو پھر میری بہن سے شادی کرو پھر میری بہن سے شادی کرو جن کا یہ مطالبہ مولانا نے انگوٹھی دی اور کی کے لیے انگوٹھی دیا کرتے تھے تو اس نے بہت گستافی سے انگوٹھی پھینک ماری کیا لے جاؤ اپنی انگوٹھی ان کے جاننے والے کوئی بنگلہ دیش کے یہاں بارلی صاحب میں کوئی مولوی صاحب تھے تو جاتے جاتے وہ جہاں بھی آگے ان سے ملنے کے لیے مجھے بتایا لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا قصہ ہے دو آدمی کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بطور قرض یعنی صاحب خود بھی اور جس کو لے جا رہے وہ اس کی حفاظت کے لیے دوسرا آدمی بھی دو آدمی جا رہے تھے لے لیا وہاں سے نگر سے وہاں جا کر واپس کریں گے تو میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ مدرسے سے قرض لے جائیے پیسے اور حضرت مولانا کی شان میں گستاخی بھی کرے اور پھر اللہ اس کو یہاں بھی بھیج دے اسپتال میں اور پھر یہ بغیر آپریشن کے ویسے ہی چلا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کمرے تھے آر ایک کمرہ اس میں تھے بیٹھے ہوئے تھے میں یہاں مسجد میں کچھ کام کر رہا تھا تو اس نے وہ جیسے زور زور سے چلا چلا کر کچھ پڑ رہی تھی اس نے بھی وہاں پہ شروع کر دیا کود رہا ہے مستی سے اور کچھ شیر پڑ رہا ہے میں نے پوچھا رہے دیکھو کیا ہو گیا کہتے وہ اسی کو جم چڑھ گیا بہت اچھا لگا میں وہاں گیا وہ کمرے کے دروازے میں پہنچا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر لال لال آنکھیں نکال کر اور ایسے چہرہ کے میری ایسے میں نے کہا میں نے زور سے تنازع چہرہ تو صرف تو آگے کیا ہوتا ایسے کر کے ایک جو لگا جناتے تھا غنیمت ہے کہ چار پائی سلیٹ کے چار پائی پر گرا سر کر گرتا تو اور کچھ مر رہا جاتا چار پائی پر گرا اور بے ہوش اس کو بلا رہے ہیں بالکل بے ہوش سنجے چاند مر گیا کب بس کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ آئے تھے یو ٹاؤن سے آیا تھا جا رہا ہوں تو کبھی نہیں آئے گا نہیں پھر تو ابھی نہیں آئے گا کیا کیا سنا اور سنیے ہر قصے میں یاد رکھیں کہ آخر میں ایک ہدایت ہے ہدایت اس کے لیے سارا لفظ یہ لے رہا ہوا ایران میں کسی پر جیل چڑھ گیا وہاں ایک میرے شاگرد ہیں مولانا خالد طالب صاحب تہواری ایک آدمی ہیں ان سے کہنے لگے کہ چلیں جن اتارنے کے لیے ہمارے گھر چلو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا وہ کہنے لگی کہ پاکستان سے پھر کیا پڑھ کر آئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس میں جن اتارنے کا کر سن پڑا جاتا جہار لوگوں کی وہ بیچارے بہت مجبور ہوئے چلے گئے وہاں جا کر میرا نام بتایا کہ میں اس کا شاگرد ہوں جیسے میرا نام بتایا تو وہ جن گھر والوں پر بہت سخت ناراض ہو بہت برہم تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے کہ ایسے مولوی صاحب کو بلا رہے ہو کہ جس کا تعلق بلا دیا کر پہلے کیوں نہیں بتایا بس یہ کہا صاحب اور سنیے یہیں چاٹی والا میں ایک مفتی صاحب رہتے تھے بزرگ بہت محمد اللہ تعالیٰ ان کی انہوں نے ٹیلی فون میری نواسی پر جن چڑھا ہوا ہے تو میری خاطر آ جائیں بوڑھے تھے بہت محمد عالم تھے ویسے تو مجھے معلوم ہے آپ کہیں نہیں جاتے میری خاطر مہربانی کیجیے تو میں نے کہا پہلے تو فون پر ہی اس کی خبر دیتا لڑکی کو فون پکڑا جلدی جلدی حضرت نے اس کو کہا کہ بتاؤ کیا ہے ہو بس وہ سلیمان علیہ السلام کی قسم سلیمان ہو پھر کبھی نہیں آؤں گا سلیمان تو کرتے چیرتے چیرتے بھاگ گیا میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ قسم تو صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کی قسم کیوں اٹھاتے ہو اس نے تو بات سنی نہیں بس وہ چیختے چیخ بس بچ گیا گیا گیا بچ گیا بس پھر کے اور قصہ ایک مولوی صاحب وہ میرے شاگرد ہیں ان کے بھائی کو آسیب نے پکڑ لیا بڑے بڑے پیروں کے پاس بڑی بڑی خان میں گئے اور ان لوگوں نے بجلی کے جھٹکے بھی لگا بجلی کے جھٹکے آسیب کو اتارنے پھر بھی نہیں اترا پھر یہاں کراچی میں بتایا کہ قبرستان ہے اس میں جن لنگوٹے باز ہے وہ جنڈات کو زنجیروں سے درختوں کے ساتھ لٹکا دیتا ہے وہاں بڑے بڑے درخت ہیں ان کے ساتھ موٹے موٹے زنجیر لٹکے ہوئے ہیں قبرستان میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ چنئی شاہ میں یہ کہاں لگتا ہے آپ کراچی میں رہتے ہیں جو بھی دیکھتے ہو زنجیر لٹے ہوئے ہیں درختوں میں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایک زنجیر سے معلوم نہیں کتنے کتنے سو جن جکڑے ہوئے ہیں جو جن والا جاتا ہے تو اس کو زنجیر پہ لٹ دیتا ہے اس کے پاس لے گا اس نے کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے بھائی کو الٹا کر کے لٹ دیا زمین اور آسمان کے درمیان میں الٹا اوپر سر نیچے اور کوئی کہیں کسی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وہ اٹکا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا بیچ میں کو دیکھ رہے ان کے بھائی عالم تھے میرے شاگرد تھے ان کے بھائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے الٹا کر کے لڑتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا جن نکال کر ہم نے بس وہ ایک زنجیر سے باندھ دیا جاؤ ٹھیک ہو گیا تو جہاں جہاں ان کی رہائش تھی کہیں وہ وہاں پہنچ گئے وہ یا تھی کہتی میں خاران کی بادشاہ ہوں خاران کی بادشاہ ہوں وہ جنیا کہہ رہی تھی وہ آ گئی یہ پھر گیا امت شاہ کے پاس تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ دراصل ہمارے جن جو ہیں وہ بکرے مانگتے ہیں نہیں ہے ایک یا دو بکرے بھی دیے اب کہتے ہیں اس ہمارے جنات بالکل جان سے مار ڈالیں گے خب نہیں وہ پھر جو جنات نے اس کو کہتے ہیں پکڑا دوسرے جنات نے ختم کرنے والوں نے تو یہ چلانے لگی ارے میری فوج کہاں گئی جو بادشاہ تھی نا ارے میری فوج کہاں گئی مجھے یہ مار رہے ہیں فوج کہاں گئی مجھے کوئی بچانے والا آج نہیں ہے کدھر گئی فوج ایسے کرتے کرتے جیسے مرتے مرتے مرتے مرتے مر گئے گوشت نے کہا اب اس کی جنیا جو ہے نا وہ مر گئی بالکل ختم ہو گئی ہے مطمئن ہو جاتا وہ اپنے راج کہا کر وہ تھا خارانی بھی تھا شاگرد بھی میرا تھا باپ سے کہا کہ جتنے میرے مجھ سے پیسے ویسے لیے ہیں وہ بھی اور قیمت بھی فوراً واپس کرو ورنہ میری قوم کے لوگ یہاں کراچی میں بہت ہے تیرے سب درخت آج ہی کٹواتے ہیں سارے درخت بھی کٹوا دوں گا اخبار میں اعلان بھی کروں گا کہ یہ بہت مکار ہے درخت بڑے تھا نکالو سارے پیسے ویسے اسے واپس دیں گے کراچی کا ہوتا وہ تو ڈرتا کہ جس کے ایک ایک زنجیر کے ساتھ ہزاروں ہزاروں جن ہیں اگر میں نے کچھ کہا تو یہ تو مجھے ہی مروا دے گا ہی تھا پیسے واپس لے لیے اس کے بعد کہا کہ یہ جنیا یہ کہتی ہے میرا نام لے کر بتا وہ تیرا جو استاد ہے نا وہ اس سے تعویذ لے لو اگر مجھے بھگانا چاہتے ہو تو صرف ایک صورت ہے اور کوئی صورت نہیں تم نے تجربہ کر لیا ہر جگہ پھرتے پھرتے سب تجربے کر لیے تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں اگر مجھے بڑھانا چاہتے تو یہ ہے کہ اس سے تعبیر وہ پھر یہاں دے آئے اس کو یہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کہاں پر آپ کہاں پر ہاں، نہیں تو جی کیا ہو رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے ڈر لگتا ہے تو بھاگ کیوں نہیں جاتا جب بھاگ گیا چھوڑ گیا اور سن لیجیے پنجاب میں ایک جگہ سے خط آیا کہ یہاں ہمارے لڑکے پر جن چڑھا ہوا ہے بڑے بڑے عامر گئے بڑے بڑے لنگوٹے باغ وہ کسی کے قابو آتا ہی نہیں ہے تو مجھے خط لکھا کہ آپ تعویذ بھیج دیں تو میں نے تعویذ کی بجائے کو خط دیکھا تعویذ نہیں دے گا خط لے دیکھا کہ ٹھیک ہو جا اور تو خاران کی بادشاہ یا خاران کی بادشاہ وہی جس کا سلسلہ یا اس سے پہلے جو ابھی بتایا اس کا حال تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ نہ تو آپس میں ملتے جلتے ہیں نا تو یہ معلوم ہی ہوگا اس کا کیا خیال ہونے لگا تھا اور اگر معلوم نہیں تو معلوم کر لے یہ جا ورنہ کر گیا وہ خاران کی جو شہزادی کہہ رہے تھے یہ بادشاہ کہہ رہے تھے اس سے معلوم کر لے پھر تیرا بنے گا کیا اس نے خط پڑا اور کہ ابھی جا رہے چلا جائے اور قصہ یاد آ گیا ارے آخر میں ہدایت کی بات بتاؤں گا یہ سے بات پکی کرنے کے لیے بات آخر میں بتاؤں گا پنڈو اللہ یار میں میرا چھوٹا لڑکا فلیم وہ بہت استاد تھا وہاں ایک لڑکے پر گرنا آ گیا اصل مولانا ظفر صاحب رحم اللہ صاحبہ نے اس سے پوچھا کیوں کیوں آئے ہو پکڑا اس لڑکے کو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خلیق سے کرنا چاہتا ہوں میرے لڑکے سے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو میں تلاش کرتا ہوں کہ اچھا سا تعداد مل جائے پھرتے پھر آتے تو یہ خلیق جو ہے یہ لڑکا وہ بہتر نظر آیا مجھے اس کو میں نے منتخب کر لیا اس سے شادی کرے یہ اس کا دوست ہے خلیق کا یہ اس کو سمجھایا کہ شادی کر لے بس تو ہم چھوڑیں گے ویسے نہیں چھوڑیں گے تو مولانا نے فرمایا کہ ارے بابا تو تجھے بنانا ہے خلیف کو پکڑا ہوا اس کو براہ راست اس کو کیوں نہیں پکڑتے اس کو پکڑو کہ شادی کرے اس کو کیوں پکڑا اس نے بتایا کہ دو وجہیں ہیں دو وجہ ایک تو یہ کہ اس کو تم دانات بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تکلیف نہ ایسے آسانی سے کام نہ ہو جائے جس کو رہا بنانا اس کو تکلیف نہ ہو تو اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے ابا نے خلیق کے ابا نے ہمارے ایک بھائی کو تناشا لگایا تھا وہ ایسا لگا تھا جیسے پتھر لگتا ہے اسے وہ بے ہوش ہو گیا تھا تو چناب کی پوری قوم پوری دنیا میں اس تماکے سے ایسا ڈرتی ہے کہ یہ فلیب کو پکڑے گی تو اس کے کا تلاشا جو جب گا پھر کیا ہوگا اس لیے اس کو نہیں پکڑے تماکے گئے گھر پوری جنات کی پوری دنیا میں مت حکیم اختر صاحب نے اس کا نام رکھ دیا تماکی کا نام رکھ دیا تھا کراماتی تماچا کرانا ان کا کہنا ہے کہ تماچا تو بس اس میں پورے بار جو ہے اور ان کے مکان میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے آباد پھیل گئی بھی مزے دار تھا نا آگے تو وہ کیا کرانا تھی طباجہ چیک رشید میں بہت سے بات ہیں تو اب ہدایت کی بات ہدایت اس کی تنقید میں بھی ایک تھوڑا سا قصہ سن لیں تین چار روز کی بات ہے فون پر کسی نے کہا ایک پیر صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیر صاحب نے ہماری بچی کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے بچی کو نظر لگ گئی ہے پھر وہ کالی مرچیں پڑھ کر دیں ان کو معلوم نہیں کیا کیا پھر جبایا پھر اس سے نظر اتر گئی تو جو صاحب بات کر رہے تھے وہ لوگ ان کو بھی ترغیب دے رہے تھے کہ تمہارے بھی بچے کو نظر لگ گئی ہے تو تم بھی کچھ ایسے ویسے کرو تعلیم اسٹین پر بھائی لوگ ان سے پیر صاحب سے میں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ جو دار رشتہ وزیر صاحب میں آتا ہے اس پر صرف اللہ کی نظر رہتی ہے کسی دوسرے کی نظر نہیں لگتی تو ٹیلیفون پر جو پوچھ رہا تھا اس کا تار رشتہ سے تعلق ہے یہاں تعلق رہتا میں نے کہا جو دار افتا میں تعلق رکھتا ہے دار افتا سے اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی اس لیے تمہیں مرتے مرتے جبانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کرو ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو جواب دیا پھر ایک بات ان کو سمجھائی بعد میں یہ ہے ہدایت کی بات اب سمجھانے لگا وہ یہ کہ پیروں کی قسمیں دو ہیں ایک وہ جو اگنی کام نہیں کرتے خالی ہیں فارغ بیٹھے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ پھانسا جائے بے دینی سے بچانے کے لیے دین درد لانے کے لیے جو طریقے جیسے بھی ہو سکتے ہوں استعمال کر لیں ہنس جائیں گے کسی کو تعویذ دے دیا کسی کو کاری لڑکیاں دے دی کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو پڑھنے کو بتا دیا زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جب زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں گے پھر دین کی باتیں بھی کچھ سنتے رہیں گے آہستہ آہستہ دین میں ترقی ہو جائے گی ایک قسم کے حضرات تو یہ ہیں دوسرے وہ ہیں جن سے اللہ تعالی علمی خدمات بہت زیادہ لے رہے ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں عوام کو اس طریقے سے <clears throat> کالی مرچیں دے دے کر اور عوام کو تعویذ دے دے کر اور یہ پڑھ دو یہ پڑھ دو یہ کر کے ان کو جمع کرنا اور ان کو <clears throat> صحیح راستے پر لانا کرنا تو کچھ پیر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے رہے ہیں ان سے ان ان کو اتنی فرصت نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کا حکم ہے پکے لوگ ہو پکے لوگ یہ جو کچے کچے ہیں نا کچے عقیدے والے کچے کچے کاری مرچیں پڑنے سے ٹھیک ہو جائے گا اور تعویذ لینے سے ٹھیک ہو جائے گا پانی پینے سے ٹھیک ہو جائے گا یہ جو کچے کچے لوگ ہیں وہ تو چھوڑ دو ان پیروں کے لیے وہ ان کو بتاتے رہے ان کو فرصت بھی ہے تم لوگ پکے لوگ پکے جو یہاں آ کر بلکہ آنے سے پہلے پکے ہو کر آئے پکے ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لے تو دنیا کا کوئی جن کوئی آسیک کوئی نظر کوئی سر کوئی جادو کوئی سیف لی اس پر کوئی کچھ اثر نہیں کر سکتا جس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے یہاں وہی آئیں بس وہی دوسرے کا میں نے کہا وہ اگر تم لوگ تم لوگ ابھی کچے پکے ہو تو ٹھیک ہے مرچی مرچی والوں کے پاس چلے جاؤ یہاں جو آئے گا تو پکا کچھ نہیں کریں گے ہم دعا کریں گے بس آپ کچھ تو یہ میں نے کہا تھا نا آپ کرنے کے باپ کی بات باپ کی بات یہ ہے یہاں جو آئے وہ اتنا پکا ہو کر آئے پکا ساری دنیا کہتے رہے تو اس پر نظر ہو گئی اتنی مرچیں جلا دو اتنی مرچیں جلا دو اتنے وہ پتی وہی پتیلے جلا دو اور یہ کر دو پریتے جلا اور پر اتنے جن آ گئے اور اتنے ہزار آ گئے ایک ہزار تو ہم نے متاثر کر اور ایک کا اس کے ساتھ باندھ دیے ایسے ایسے جو کچے کچے لوگ ہیں نا وہ ہم پیروں کے ساتھ باندھ گئے یہاں وہی آ جو پکا ہوگا دو قصے بتا دوں ایک بزرگ غالباً حبت مولانا عبد القدوس گنگوری قدر سچ کے روپ کسی لنگوٹا باز نے جنات سے کہا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس مولانا کو میرے پاس لاؤ تو مولانا جو جی بیٹھے ہوئے تھے جنات نے کچھ ایسے ذرا اچھا نکل کیا تو پوچھا کیا بات ہے نے کہا کہ وہ فلان جو ہمارے جو ہم حامل ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھا کر لاؤں تو کرنا چلو مرتبہ ناراض خبر اس کو لاؤ لاؤ ارے وہ جیسے کہ دے جاتا ہے وہ چیز کو اٹھا کر لے <laughs> جو ان کا رئیس صاحب بھیج رہے ہیں اللہ بجائے اس کے ان کو بھیجا اس کو وہ کہتا رہا چیختا رہا ارے ارے کدھر ان کو لگ بولے نہیں تجھے بھیجا ہمیں ایسے ایسے عالم نے حکم دے دیا اب تجھے بھیجا کر چھوڑیں گے بات سمجھ میں آئی اب اور کچھ کا بھی سن لیجیے جلدی جلدی سنا دوں گا پھر ختم ہو رہا ایک حامل نے کسی جن کو جلا دیا تھا جن کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو کچھ سیکھو اور انتخاب لو ہر ابا کو اس نے جلایا اس سے انتقام لو وہ بیٹا بہت کچھ سیکھتا رہا سیکھتا رہا کوئی وہ افسار وغیرہ کرنے ورنے کے فن سیکھتا رہا کئی سال اپنی اماں سے آ کر کہا کہ اب میں قابل ہو گیا اور میں امتحان دوں گا اما نے اس کا امتحان لیا تو وہ کہتی نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تجھے بھی جلا دے گا اور سیکھ سیکھتا اور سیکھتا رہا پھر کئی سالوں کے بعد پھر ماں نے امتحان لیا پھر اس نے ہاں سب ٹھیک اب اس کو ختم کرو اس کو جا کر کہہ دیا نے میرے ابا کو جلایا تھا اب تیری خیر نہیں ہے اور پہلے سے تجھے بتا دیتا ہوں کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں نے اچانک تجھے مار دیا پہلے سے بتا دیتا ہوں فلاں دن تک اپنا جو کرنا کر لو اس نے ہزار کھینچا لنگوٹے باد نے یہ جن نے توڑ دیا پھر اندر اور کھینچا یہ پھر اندر اور کھینچا پھر اندر آخر اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس کو نہیں روک سکتا یہ مجھے ختم کر دے گا ایک آدھ دن باقی رہ گیا مسجد میں ایک سیدھا سادہ نمازی تھا سیدھا سا نمازی ایسی مسکین سا پتا تھا پت تھا سیدھا اس کا پت اللہ کے ساتھ تعلق تھا تو اس لنگوٹے باز نے اس سے کہا کہ بھائی میں کل تک تو ضرور مر جاؤں گا بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں تو میری نفرت کے لیے ذرا دعا کر دیجیے اس نے کہا کہ کیسے مر جائے گا تو یہ کیسے پتا چلا سر سارا پیسہ بتایا اس نے یہ کہا کہ اچھا جب وہ جن آئے تمہارے پاس مارنے کے لیے تو میرا نام لے دینا کہ اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو جن آیا تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں شاہ جو کہہ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ چھوڑ دو تو جن نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو تو نے تجربہ کر لیا جب تیرے بچنے کی دنیا میں کوئی صورت نہیں تھی مگر وہ اللہ کا بندہ جس نے کہہ دیا وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ ہم اس کی بات رد نہیں کر سکتے چھوڑ دیا بس اب کرتے کرتے کرتے کرتے اور ایک سیدھا سادہ نمازی اللہ کا بندہ جس نے نہ کچھ اس سے سیکھا نہ پڑھا نہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس اتنی کہ بعد پھر لوٹا دوں کہیں اپنے جاننے والوں میں سے ادھر سے شروع کرتا ہوں ادھر سے اپنے جاننے والوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے نظر لگ گئی اتروا دو کوئی یہ کہے کہ تجھ پر آسیب سیب آ گیا وہ خدا سے تعمیر دے دو کوئی یہ کہے کہ تجھ پر سیپلی ہو گیا تیرا دروازہ بند کر دیا اور کر لو چاول پڑوا لو اور تالی میل پڑوا لو اور ایسے ایسے کوئی کسی کو مشورہ دے اس کو جواب نہیں دیا کرو کہ جو پاہ میں پہنچ جاتا ہے اس پر اللہ کی نظر ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی اور جو ابھی ایسا کچا بچہ ہے کچا تھکا وہ یہاں آئے ہی نہیں وہ یہاں نہ آ کر وہی آیا کرے جو پکا ہو جائے ایک بات اور سن لیجیے رات ڈاکٹر حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی فون پر حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبد الحیض صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تھا صاحب زیادہ ڈاکٹر پرسینٹ ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اگر ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر عبد حجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کو یوں دعا کرنا چاہیے فرماتے تھے میں بھی یوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن مریضوں کے مقدر میں شفا تو نے لکھ دی ہے تو میرے پاس صرف انہیں مریضوں کو بھیجا تھا مریضوں کا جرم آتا رہے شور ہوتا رہے صحت کسی کو نہ ہو تو واپس جائے تو ان کو وقت بھی جائے ان کو بھی تکلیف ہمارا وقت بھی جائے یا اللہ میرے پاس صرف ان مریضوں کو بھیج جن کے لیے اصطلاح ہوتا پڑا دوسروں کو مت بھیج کہیں اور بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں اپنے لیے اچھا ہو گیا آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بتا دیا تو میں نے اب اپنے لیے یہ دعائیں شروع کر دی یا اللہ تیرے علم میں جن کو دین کا فائدہ دل کی شفا مقدر ہے وہ یہاں بات ہوگا یہاں وہ رہے جو سیدھے سادھے اللہ کے بندے بنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو جائے کہ دنیا بھر کی طاقتیں اللہ کی قدرت کے سامنے ایک نظر آنے لگے کچھ نظر نہ آئے بس ایک نظر اللہ پر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنا ستا فرما رہے بات کی بات سمجھ گئے ہاں، اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرمائے سے پھر بچے کو نظر لگ گئی اتنا کل جو بیان ہوا تھا اس سے متعلق ایک دو باتیں حضرت حکیم قدس کی طرف منسوب ہے کتاب قرآنی اس بارے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت نے وہ خود نہیں لکھی کسی خادم سے فرما دیا جمع کر دو دوسری بات کہ پہلی بار حضرت قدس سیرو کی حیات میں جب یہ کتاب چھپی ہے اس پر خود حضرت قدس سیرو کی طرف سے شروع میں ایک ہدایت تھی وہ ہدایت یہ کہ لوگ تعویذ گنڈوں کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے مبتدے اور مشرق لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں انہیں ٹوٹ کے کرتے کراتے ہیں اپنا دین برباد کر بیٹھتے ہیں ان کے دین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے لکھ دیا جائے تاکہ ان کا دین محفوظ رہے کچھ کرنا ہی ہو تو اس سے لکھ لیا کریں کر لیا کریں یہ ہدایت لکھوائی تھی اب وہ کتاب بعد میں ہزاروں بار چھپی ہوگی ہو سکتا ہے کہ بعد والوں نے وہ ہدایت اڑا دی ہو یا باقی ہو کچھ معلوم نہیں کل یہ بات بتائی تھی کہ پیروں کی ایک قسم کو کچے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے کچے لوگوں کو امال قرآن بھی اسی میں داخل ہے اسی مقصد کے لیے لکھوائی گئی ہے شروع میں ہدایت اس کے لکھی ہوئی تھی جن کا ایمان پہلے سے بھاگنے کو تیار ہے ان کے ایمان کی حفاظت کرو کچے کچے لوگ ہیں ذرا تھوڑا بہت اس میں سے لکھ دیا کرو یا بتا دیا کرو تاکہ ان کا ایمان بن جائے وہی جو کل بتایا تھا کہ بعض پیر جو ہوتے ہیں وہ کچے لوگوں کو جوڑنے اگر حکیم علما کتے سے کے کہ ہاں یہ کام نہیں ہوتا تھا بلکہ کبھی کوئی تعویذ مانگتا تو فرما دیتے مجھے اس فن میں کوئی مہارت نہیں ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت کسی کو دے دیا ویسے کتاب لکھوا دی بچوں کی حفاظت کے لیے خود یہ کام وہاں نہیں ہوتا تھا بہت کم شاد و ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری ہے کہ جو علماء حضرات بزرگوں کی وہ قسم جو پکوں کو بتاتے ہیں کچوں کو جوڑ نہیں جوڑتے کچوں کو جمع کرنا وہ اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہیں اور ناجائز ہے بھی ان پر وقت ضائع نہ کریں جو حضرات صرف پکے لوگوں پر کام کرتے ہیں عام لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے ان کو نہیں جوڑتے بلکہ کچھ جوڑ پیدا بھی کرنا چاہے تو جڑنے ہی نہیں دیتے تو ان کے بارے میں ایک شوبھا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ عوام سے کٹے رہتے ہیں عام مسلمانوں سے کٹے رہتے ہیں حالانکہ عوام کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے عوام سے گھل مل کر رہنا چاہیے عوام کے فائدے کے لیے تو یہ اپنے الگ الگ ہی کے دنیا ترک دنیا کیے رہتے ہیں کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے علماء جن سے اللہ تعالیٰ دین کے اونچے کام لے رہے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جو خدمات لے رہے ہیں وہ عوام ہی کی خدمات ہوتی ہے خدمات عوام ہی کی ہوتی ہے شریعت کے قواعد اللہ تعالیٰ کے قوانین ان کی حفاظت ان کی تشریح اور تحریف ان کی قانونوں کی تفصیل اور دین اسلام پر آنے والے فتنے ان فتنوں کی یورش اور حملوں سے دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کرنا اس پر تقریر تحریر اور مختلف طریقوں سے دفاع کرنا ہر فتنے کی بر وقت سرکوبی کرنا اور کہیں بندہ چلانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی چلانا یہ دو خدمتیں اللہ تعالی علماء سے لے رہے ہیں خود سوچئے ان دونوں خدموں کا تعلق دونوں خدمتوں کا تعلق کیا عوام سے نہیں ہے ہر مسلمانوں سے تو تعلق ہے اللہ کے نازل فرمودہ قوانین ہی محفوظ نہ رہیں ان کی تشریح اور توضیح ختم ہو جائے دشمنوں کے حملوں سے دین محفوظ نہ رہ سکے تو پھر یہ مسلمان کہاں رہیں ان کا تعلق بھی عوام ہی سے ہے دیکھنے میں یہ حضرات الگ تھلگ ہیں مگر خدمت عوام ہی کی کر رہے ہیں انہی کے کام کر رہے ہیں بہت بلند کام کر رہے ہیں طبیل گنڈوں اور کالی مرچوں سے جوڑنے والے وہ جیسے جوڑ پیدا کرتے ہیں رام کی خدمت کرتے ہیں تو یہ حضرات جو ہیں چین کے قوانین کی حفاظت یا رام کی خدمت ان کی بنسبت ہزاروں لاکھوں درجہ زیادہ بڑھ جائے اس کی ایک مثال سمجھ رہے ہیں جیسے کہ سلطان و سلطان وقت بادشاہ عوام سے اس کا رابطہ تو نہیں ہوتا آپ لوگ جا سکتے ہیں کہ مل سکتے ہیں عوام سے رابطہ نہیں ہوتا اس کے روابط خواص سے ہوتے ہیں مگر اگر وقت کا بادشاہ نہ ہو تو دنیا کا نظام برہم برہم ہو جائے چھوٹے سے بڑے تک سب کا عوام کی خدمت اتنی کر رہا ہے کہ عوام سے جڑنے والے اتنی نہیں کر پاتے دوسری مثال ہے بہت بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا ڈاکٹر جو ڈاکٹری کے اصول پر غور و فکر کرتا رہتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق کون کون سی دبائیں قابل ترک ہیں کون کون سی دبائیں داخل کرنا چاہیے کن کن دباؤں کے نقصان ظاہر ہو رہے ہیں کن کن دباؤں کے فائدے ظاہر ہو رہے ہیں یہ تحقیقاتی کام کرتا ہے اس فن پر جرافی کے نئے نئے اصول کون کون سے ہو سکتے ہیں جن سے جرافی زیادہ سے زیادہ نافے بنے آپریشن جراحی بات سمجھیں گے نہیں آپریشن بہتر سے بہتر کے بہتر سے بہتر طریقے سوچ سوچ کر وہ پھر ان کو ترتیب دیتا ہے تدبین کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا عوام سے تو کوئی جوڑ نہیں ہوتا وہاں تک تو لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے اس کا کوئی بھی تھا لوگ نہیں عوام سے تعلق تو کمپوٹروں کا ہوتا ہے بول رہے ہیں کسی نے جوش لگا دیا کسی کو گولی دے دی اور کسی کو تھوڑا بہت یہ کر دیا کسی کی مالش کر دی دیکھنے میں ایسے بڑے ڈاکٹروں کا عوام سے جوڑ نہیں ہے کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر دنیا بھر کے بیماروں سے اس کا تعلق ہے اس کا جوڑ ہے اور وہ وہ خدمتیں اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے کہ جن چھوٹے موٹے کمپاؤڈروں وغیرہ کا رات دن جوڑ لگا ہوا ہے کمپاؤڈروں کا نرسوں کا اور وہ جو ہسپتال میں ہوتی ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے نرسیں اور کچھ کہتے ہیں سسٹر سسٹر کا سسٹر دیکھیے رات دن آپ سے جوڑ رات دن جو بھی ہسپتال میں داخل ہو جائے آگے پیچھے آگے پیچھے سسٹر سسٹر بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹریں بہت جوڑ پیدا کر بری لیڈی سب کے ساتھ اور کنٹرولر اور نرسیں ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ جوڑ رہتا تھے ان کا بار بار کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا چاہیے کیسے کیسے آگے پیچھے مگر وہ جو پائلٹ یا چیف نیویگیٹر وغیرہ جن کی ذمہ داری پر جہاز چلتا ہے آپ سے کوئی جوڑ اس کا نظر نہیں آتا وہ تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہا جوڑ تو الگ بات کرے مگر بتائیے کہ آپ کی خدمت وہ زیادہ کر رہا ہے یا ایئر ہوسٹل زیادہ کر رہی ہے جن علماء سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے کام لے رہے ہیں بظاہر ان کے پاس لوگوں کا جم کرتا نہ بھی ہو اور وہ تعویذ وغیرہ کے کام نہ بھی کریں ختم وغیرہ نہ اپنے ہاں نہ کسی کو بتائیں نہ ہی مرچیں پڑھ کر دیں تو وہ وہ اس کے باوجود وہ جو کام کر رہے ہیں بظاہر عوام میں نہیں ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات دین کی حفاظت اور فتنوں سے دین کا دفاع ان پر تناتوں ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے رہے ہیں تیسرے تندیب اللہ تعالیٰ نے کسی عالم میں یہ صلاحیت پیدا کی ہو وہ دین کے بڑے کام کر سکتا ہے حدود اللہ کی حفاظت کا کام کر سکتا ہے اللہ نے یہ نعمت دی ہو وہ سے عوام سے کیسے بچے جو آدمی بھی کہیں بیٹھے گا نا خاص طور پر جو تو ہیں مدارس میں مدارس جگہ وہ تو پھر بھی ذرا بچے رہتے ہیں عوام سمجھتے ہیں یہ بس پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ بند وغیرہ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا جو عالم ذرا بھی تھوڑا سا الگ ہو کر بیٹھا اب ہم اس سے بہت زیادہ تنگ کریں گے کوئی ادھر سے بوتلیں لا رہا ہے اس پر بند کر دیجیے کوئی بچوں کو لا رہا ہے تو بچے اس کے پاس آ کر پیشاب بھی کر دیتے ہیں پاخانہ بھی کر دیتے ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں غول غول غول در یہ ہے مگر فارسی میں بہت مجبور مطروف ہو چکے ہیں گروہ عورتوں کے آ رہے ہیں بچوں کے آ رہے ہیں مردوں کے کوئی کہتا ہے کہ اس سے شو کر دیں کوئی کہتا ہے اس کو شو کر دیں کوئی اس کو شو کر دیں کوئی کسی کو کالی مرچیں دے رہا کسی کو نمک دے رہا بوتلوں پر پڑھ پڑھ کر دے رہا ہے تو وہ تو وقت بہت ضائع کریں گے آپ کا اللہ تعالی نے بہت بڑی خدمت کی صلاحیت عطا فرمائی سول سرجن بنا دیا ڈاکٹری کی تعلیم کا اور اس کی تحقیقات کا اونچا منصب دیا یا ہوائی جہاز کا پائلٹ یا چیف نیوی گیڈر بنا دیا یا سلطان وقت بنا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقادری کر رہا وہ سلطان وقت جو ہے وہ دیکھ رہا اپنا جگہ پر جھونپڑی جو ہے کسی کی صحیح ہے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ جا کر دیکھ رہے ہیں مریض کو بستر پر وقت پر انجیکشن لگ گیا یا نہیں لگا ہے کسی کی مالش کر رہے ہیں اور کسی کو مرچیں دے رہے ہیں پائلٹ ادھر جہاز چھوڑ کر درمیان میں آ کر کسی سے پوچھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے آپ کو پانی پلاؤں بڑا نالا ہے نالا ہے یا سب کو تباہ کرے گا جس عالم کے پاس عوام کا ہجوم ہونے لگے دین کی باتیں سننے کے لیے ہجوم ہو تو وہ تو ٹھیک بات ہے خود خاموش رہیں کوئی کچھ نہ بول بس اسی کو بول لیں گے اور اگر ادھر سے وہ بھی بولا ادھر سے وہ بولا ادھر سے وہ بولا ذرا مجھ پر شو کر دیں اور مرچیں دے دیں اور اس کو یہ کر دیں اس کو یہ کر دیں اور وہ اس کام ایسے وقت باہر کرنے لگے وہ خوش عالم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں انکار کرنے سے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ طریقہ بہتر نہیں ہے بہتر طریقہ استعمال کرے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نر میں اوقات اوقات متعین کرے عوام کی باتیں سننے کے لیے تھوڑا سا وقت رکھے ایسے پانچ دس منٹ ہے تھوڑا سا وقت کا دوسرے کام ہے تو سمجھانے سے تو لوگ بات سمجھ آتے ہیں جیسے بچوں کو جیسی ان کی عادتیں بنائیں ویسے ہی بن جاتی ہیں اور اگر کھلی چھٹی دیتے رہے تو وہ کھلے اسی طریقے سے عادتیں بگڑتی جاتی ہیں عوام کی عادتیں بنانا چاہے کوئی عالم تو بن جاتی ہیں بگاڑنا چاہے بگڑ جاتی عالم کی اختیار نہیں ہے وقت تھوڑا سا رہ کے دس منٹ پانچ منٹ اب وہ وقت متعین بھی کرے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اور اس سے پہلے دینی باتیں کرنے کا وقت رکھے تقریباً آدھا گھنٹہ پانچ گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم دینی باتیں کریں گے تو اس میں لوگ بیٹھیں اس کے بعد آخر میں تین منٹ پانچ منٹ جو بھی کسی کو تعبیر کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی دے دیں گے تعبیر دینے سے پہلے جو بیان کرے اس میں دلوں کو بنانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور تبکل پیدا کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ اس پر بیان کرے کہ پریشانیوں کے علاج کے تین مرحلے ہیں تین تدبیر سب سے پہلی تدبیر اللہ کی بغاوت چھوڑو دوسرے تدبیر بغاوت میں ساتھ ساتھ استفار بھی آگے چھوڑو استفار سے دوسری تدبیر دعا سنت کے مطابق دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں تمہارے لیے خود بھی اپنے لیے سنت کے مطابق دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کتنی تاکیب سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو پکارا کرو مانگا کرو مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بہت اہمیت بیان فرماتے ہیں تیسری تدبیر تدابیر ظاہرہ باہری جو کچھ تدابیر ہو سکے بیمار ہے کسی معتدل طریقے سے متوسط حکیم ڈاکٹر سے علاج کرواؤ کوئی اور مسکنت ہے معاش کی تنگی ہے تو ذرا کچھ اس پر کوشش کرو محنت کرو کچھ تدبیر سوچو دوسروں سے پوچھو تدبیر سوچو کچھ ہمت کرو کام کرو تعویر کی اور یہ کچھ پڑھنے پڑھانے مرچیں پڑھنے اور دم اور ختم وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے لوگوں کو سمجھاؤ یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے اور دعا سے ان چیزوں کا دارا بہت کم ہے اصل دعا وہی ہے سنت کے مطابق دعا کیا جائے یہ بھی اسی میں داخل ہے لوگ آج کل غافل ہیں سست ہیں خود دعا مانگتے نہیں ہیں چلیے ہم لکھ دیتے ہیں تیرے گلے میں پڑی رہے تو گلے میں بازو میں دعا پڑی رہے تو تالاج کو تو مانگتا نہیں ہے تو تیرے ساتھ بنی رہے شاید اللہ کام کر دے یہ اس کی قسم ہے تعویز دینے سے پہلے اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالیں صحیح طریقے بتائیں غلط طریقوں کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو دو چار منٹ رہ گئے لوگ ہی کسی کو تعمیر چاہیے تو دے دیتے ہیں جن لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی وہ آدھا گھنٹہ بس جب بیٹھتے ہیں تو جمائیاں دینے لگتے ہیں ان کو مسجد میں ہی اچھی مجلس میں بیٹھنے کی عادت تو ہوتی نہیں بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے ہیں پھر کسی کے پیٹ میں ہوا چلتی ہے وہ خارج کرنے کے لیے یا سگریٹ کی عادت ہے تو اس کا کش لگانے کے لیے یا بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے یہ تو معلوم نہیں یہ مولانا صاحب سب بس کرے گا مصیبت میں پھنس گئے اٹھ کر ذرا باہر نکل گئے ادھر بیان ختم ہو گیا تو جب وہ ہمارے گھر آج تو وقت پر آپ پہنچے نہیں کر لیجیے دو چار روز یوں ترخائیے یہاں ایسے ہوتا ہے کوئی آتے ہیں دور دور سے ادھر بیان ہوا اور بیان کے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا بیان کب ختم ہوتا تو پھر ادھر چکر لگانے چلے جاتے ہیں وہ جب کوئی باہر نکلا اس پر چلے جاتے ہیں کیا ہوا تو آپ تو وقت پر موجود نہیں رہے کر لیجیے چکر دلائیں چکر خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ وقت متعین ہو پہلے اس کے خوب اچھی طرح حقیقت دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا فیکر سامھ جائیں تو یوں دے دے جائیں تو یہیں یعنی کا میں سب بتاتا ہوں شروع میں جب تک تمہیں دار دلونی تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ تو شیخ الحدیث رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر وغیرہ صرف کیا تھا نہ تو خبر الحدیث تھے نا اگر چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ بن بندر لنگوٹے کا بہت اگر سے عورتیں مرد بچے چھوٹے بڑے اس کا دم کر دے اس کا دم کر دے اور بوتلوں کی قطاریں لگی ہیں یہاں سے لے کر ادھر تک تو ایسی ایسی میں نے کہا یاد نہ کیا بلا ہو گیا جائے باپ کروا ان سے میری حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے تدبیر ذہن میں ایسی ڈالی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مہینے دو مہینے کے بعد کوئی تعویذ کے لیے کہتا کبھی کبھار دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار جب وہ کہتا ہے تو اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ اب بھائی لے دے بعد میں سب کسی کو اشارہ کر دیا ان سے دے دیا وہ کہتا ہے کہ بات کرنا چاہتا ہوں گھنٹہ بھر وہ بات کرے گا وہ پہلے ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر یوں ہوا پھر ادھر کو ہوا پھر رات کو آنکھ کھل جاتی ہے گھر پیشاب نکل جاتا ہے پھر چلا چلا کر بیوی بہتنے لگتی ہے وہ گھنٹہ بھر جو ضائع کرے گا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سب بیماریوں کا ایک ہی پابندی ہے بس سننے کی ضرورت ہی نہیں فون پر بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اگر حالات بتائیں تو اس کو کہتے ہیں فون پر بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے اتنی کافی آ کر تعویذ لے جانا کہتے ہیں مریض کو ساتھ لے مریض کو ساتھ مت لاؤ ہاں یہ بھی پابندی مریض کو ساتھ مت لاؤ وہ کبھی چیخنا چلانا شروع کرے گا یہاں عجیب یہاں ہنگامے ہوتے تھے ایسے کوئی بھاگتا اوپر کوئی ناچتا ہے کہ کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے جیسے تازہ خانہ ایسے بلنگ مریض کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں کوئی عورت نہ آئے کوئی بہت چھوٹا بچہ نہ آئے کوئی بڑا آئے تعویذ لے جائے اور وہ تفصیل نہ بتائے تفصیل اللہ جانتا اللہ کو معلوم ہے کس مقصد کے لیے اور تعویذ بھی کتنا اتنا چھوٹا سا تعویذ دیتے اتنا سا بڑا سا انگلی اگر کو نہیں تو وہ نکل گیا ہاتھ سے پھر دوبارہ وہ تو کہیں اڑ گیا چلو پھر آ کر دو گھنٹے بیان سنا دو چار دن چل گیا ایسی ایسی پابندیاں جب آپ لگائیں گے تو یہ یہ تو مشاہدہ ہے نا یہاں بھی ہم دل ادھر دیکھیے انہیں تدبیروں سے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی کہ عوام سے بچا لیا آخر میں فتح ہوں اگر گنگو ہی خود سے ہو سے عوام تو خیر ہیں ہی علماء کو بھی بتاتا ہوں اگر گنگوئی خود جیسا سر تو مکان بہت بلند ہے بہت بلند بہت بلند سمجھیں کہ دیوبند اور دیوبندیت کی اساس اور بنیاد اگر گنگوئی بہت اونچا مکان ہے بہت اونچا مکان علماء خاص طور پر توجہ دیں اگر گنگوئی نہ ہوتے حضرت حکیم الما قدس شروع کے سدھرنے کی کوئی بدار اور کوئی صورت نہیں تھی سب کو سدھارنے والے صحیح راستے پر لانے والے اور ہر قسم کی پختگی یہ فن میں تھی گنگو یہ بد بہت پختگی بہت نکلا حضرت حکیم الامہ قدس سرو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت گنگوری قدس سرو کی خدمت میں عرض کیا حضرت حکیم الامہ کا سارے تو تعلق حضرت حادی صاحب قدس امداد اللہ صاحب ان کے انتخاب کے بعد اسلائی رکھا حضرت گنگوری سر ارے حضرت گنگوری کا مقام دیکھیے مقام ایک بات بتا رہی کسی نے بتایا کہ آپ تو مسئلہ اس طریقے سے بتاتے ہیں اور آپ کے پیر یوں بتاتے پیر ان کے حاجی اللہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں پیر تو آپ کے یہ بتاتے سنیے فرمایا حضرت حاجی صاحب یعنی ہمارے پیر کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے کیوں مسئلہ بتاتے ارے ہم نے ان سے اصلاحی تعلق رکھا اصلاح اسلحی کے لیے تعلق رکھا مفتی کہاں سے بن گئے عالم کہاں سے بن گئے کیوں مسئلہ بتاتے ان کے لیے مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے وہ جو آیا تو اس کو ایسا ڈانٹا ہوں کہاں جا کر کے کہہ کہ آپ کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے کیوں بتاتے ہو مسئلہ یہ ہیں حضرت حضرت گنگوہی یہ ہیں حضرت گنگوہی ارے کچھ نام کا بھی جو اثر ہوتا ہے نا میرا نام تو وہی ہے ان کا نام تھا رشید احمد گنگوئی تو اگر والی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بارکات حاصل کرنے کے لیے میرا نام بھی کوئی رکھ دیا تو دیکھیے کیسے بجا رہا اللہ تعالیٰ رحمت سے قبول کر رہا تو حضرت حکیم اللہ قدس سے عرض کیا کہ حضرت لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کام ہی نہیں کرنے دیتے وہی کوئی ادھر سے آیا تو معاشی تنگی ہے یہ ادھر سے آیا تو یہ ہو گیا کوئی آیا وہ ہو گیا ایسے ہی بکلا کرتے ہیں یہ جوڑ پیدا کرنے والے جو ہوتے ہیں عوام عوام کا تو ایسی باتیں ہوتی تو گنگوئی خود سرو نے فرمایا یہ بات اب آخر میں یاد رکھی حضرت گنگوئی خود سرو نے اگر حکیم تمبا خود سرو نے جب شکایت کی تو حضرت نے جواب میں فرمایا ارے عوام کو خوب جھاڑو جھاڑو بھی مارو بھی اب جب آتے ہیں نا تعویذ کے لیے شو منتر کروانے کے لیے مرچیں پڑھوانے کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں اور یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے فرما اپنا وقت بچاؤ کام میں لگاؤ اب جب ایسے جمع ہوتے ہیں آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں ان کو جھاڑو مارو بھی اگر ایسے نہیں چھوڑ تو مار مار کر بابا ہو گئی بات کتنی مزے کی بات ہو گئی آخر کے تو یہ جھاڑنے والے مار مار, مار پر بھگانے والے حضرات یہ پھر آخر میں وہی لوٹا دوں یوں نہ سمجھیں کہ عوام سے کٹے ہوئے ہیں یوں نہ سمجھیں کہ عوام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ یہ اس والوں سے جو رابطہ پیدا کرنے والے جوڑ پیدا کرنے والے عوام کا مجمعہ لگائے رکھتے ہیں یہ حضرات ان سے زیادہ خدمت کرتے ہیں دیکھنے میں جوڑ نہیں ہے بر حقیقت وہ اپنے وقت کو بچاتے ہیں لوگوں سے الگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کی خدمات کی خاطر الگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیں باہر اور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں ایک اشکال کا جواب سمجھ لیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا یہ بات تو مسلم ہے تو میں سے یہ میں یہ کیسے کہتا ہوں کہ جس کا تعلق دار اللہ سے ہوگا اس پر نہ کبھی سیکلی ہو سکتا ہے نہ جادو ہو سکتا ہے نہ آسیب ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی نظر ہوگی اس کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی میں یہ دعوے کرتا رہتا ہوں اشکار ہو سکتا ہے کسی کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شوہر کا اثر ہوا ہے اس کا جواب سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض باتیں من جانی بلا ایسی پاری کی جاتی تھیں جن میں یہ حکمت اور مسلح تھی کہ آپ اللہ نہیں ہیں اللہ کے رسول کہیں لوگ اللہ نہ سمجھنے لگ جائیں اس لیے جادو کا اثر ہوا لوگ سمجھیں کہ اللہ نہیں اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی کبھی تقبیرۂ تحریمہ خدا نہیں ہوئی تقبیر تحریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی خدا ہو گئی بعض نمازیں ہو ہوئی تو یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے پاری کی جاتی تھیں کہ لوگ یہ سمجھ لیں عوارض بشریہ کی بنا پر کہ اللہ نہیں تو ہم آپ کو تو کوئی بھی اللہ نہیں سمجھے گا پاکستان میں جو آتے ہیں ان کو جو اللہ سمجھ لے گا ان کو اللہ کوئی نہیں سمجھے گا اس لیے ان پر سیکلی کا اثر نہیں ہو سکتا نہ جادو کا نہ نظر کا نہ کسی اور چیز کا حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے بہت مار جادوگر موسا علیہ السلام پر اثر نہیں ہوا الٹا جادوگر مغلوب ہوئے موسا علیہ السلام کا اثر جادوگروں پر پڑا جادوگروں کا اثر موسا علیہ السلام پر نہیں پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب انبیاء کرام علیہ و صلیٰۃ السلام سے اعلیٰ افضل ہے اگر وہ مسلحت نہ ہوتی جو میں نے بتائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بطریت اولا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا جب علیہ السلام پر نہیں ہو تو حضور پر کیوں ہوتا وہاں جادو کا اثر نہ ہونے میں مسلحت تھی علیہ السلام پر اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے میں مسلحت تھی اور بات یہ قاعدہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ بادشاہ پر جادو نہیں جمتا یہ دنیا کے مسلمات میں سے بات ہے کہ ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائے کسی بادشاہ پر جادو کرنے کے لیے نہیں چلتا اور اپنے طور پر یوں سوچ لیں کہ اگر ایسا ہوتا تو سارے بادشاہوں کو اور جتنے بھی بڑے بڑے بر سر اقتدار وغیرہ جادو کر کر کے ساری اس کو مار دیتے اس کو بھی مار کر کے دوسرا جاتا اس پر جادو کر دیتے یہ سیاسی جماعتوں والے اتنے لڑتے ہیں اتنے مرتے ہیں اتنے ہنگامے کرتے ہیں پھر کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو بیٹھے بیٹھے جادو کیوں نہیں کروا دیتے بات یہ ہے کہ جو حق میں اعلیٰ ہوتا ہے اس پر جادو نہیں کرتا اور یہ پہلے بتا چکا ہوں علماء علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں وہ سلاطین ہوتے ہیں سلاطین بادشاہوں کے بادشاہ یہ مضمون تو کئی بار بیان ہو چکا ہے وہ جو ایک ہے بلا کا ریز اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ علماء بادشاہ ہوتے ہیں ابھی چند روز پہلے بھی بتایا تھا کہ پیروں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مرچیں دے دے کر کچھ مائل کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو علماء ہیں علماء تو علماء کی شان صلاقین کی ہے ان ان کے لیے جائز نہیں کہ لوگ تعویذ دے دے کر علماء کو مائل کریں ان کے لیے جائز نہیں ہے وہ طریقے سے دوسرے پیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں طارکات عطا فرمائے قبول فرمائے علماء تو صلافین ہوتے ہیں اور یہ فائدہ مسلمہ ہے کہ سلطان پر جادو نہیں ہو سکتا تو یہ جو اشکالات ہے کہ ابھی تین چار روز ہوئے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اس پر جادو ہو گیا میرے کسی رشتے دار پر جادو ہو گیا میری بات سنے میں نے کہا میں ایسی باتیں نہیں سنتا کرتے تو جادو ابھی کچھ نہیں تو یہ فون تو سوائے مسئلے کے اور کوئی کام بتاتا ہی نہیں ہے پھر اگر کوئی تو آ کے لیے کہہ دے چلیے تو بھی کوئی بات ہوتی ہے جادو چڑھ گیا کسی پر سفلی کر دیا یہاں اس کا علاج تو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا میں نے کہا وہ بھی جب کہ دار رختہ میں آئے گا تو اس کو آپ لا جائے گی ایسے میں فون پر نہیں بتاتا اتنی لمبی بات وقت ضائع کر تو دوسرے لوگ مسئلہ پوچھیں گے اللہ کا قانون پوچھیں گے تم وقت ضائع کر ہو تو جادو پوچھ رہے میں نے کہا بند ہاں، ایک شخص نے ٹیلی فون پر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے کسی نے مجھے آپ کا فون نمبر بتایا ساتھ یہ کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں اور جو دعا آپ کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے تو میں نے کہا شاباش ایک تو ملا جتنے لوگ فون پر کہتے ہیں یہ ہو گیا سیفلی ہو گیا یہ ہو گیا جادو کر دیا سیف کر دیا ایک تو آپ کا ملا مجھے کسی نے بتایا معلوم نہیں کسی نے بتایا تو میں بہت خوش میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں مگر پھر بھی اس نے تھوڑا سا آگے اور کیا کرتے میں نے کہا اور نصیحت کرتا ہوں اللہ کی بغاوت چھوڑنے کے لیے اللہ کی بغاوت چھوڑ دو تو یہ دنیا جنت بن جائے گی دنیا اور یہ نصیحت کرتا ہوں بس یہ دو کام کرتا ہوں ایک دعا کرتا ہوں دوسری یہ نصیحت کرتا ہوں تیسری بات میں نے خود ہی بتا دی کہ میرے مواعظ پڑا کرو ہر پریشانی کا حل پڑا کرو رحمت کو رحمت سے بدلنے کا نسخہ پیر پڑا کرو اور مواعظ پڑا کرو بس یہ کام کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا تو اس پر بہت مجھے خوشی ہوئی کہ الحمد للہ تعالیٰ دنیا میں اب یہ بات چلنے تو لگی ہے اس نے فون کیا تھا اس نے کہا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے کسی دوسرے نے بتایا اللہ کرے کہ سب یہ حقیقہ سمجھ جائیں یہاں تو دعا ہی ہوتی ہے بس ایک دروازہ ہے ایک دروازہ ایک دروازہ بس اسی سے عرض و معروف کرتے ہیں آگے اس کے مرضی قبول کرے یا نہ کرے ایک مالک ہے ایک دروازہ ہے یہ زبان اور یہ ہاتھ اور یہ دل تو صرف کسی ایک دروازے ہی کی طرف توجہ کرنا جانتے ہیں اور نہ کوئی دروازہ ہے نہ کسی جانب توجہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنا رہے ہیں اور خلیل سلیم اور